سفیان سوری نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر مار دیا وہ احرام کی حالت میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اسی کے احرام کے دو کپڑوں میں کفنا دو اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھانپو بلا شبہ اسے قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیانوے